السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر سکس فائیو زیرو حج کے متعلق یہ ساتواں سبق دے رہا ہوں دھیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ملتظم ایسی جگہ ہے جہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے کسی بندہ نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو یہ حدیث مسلسلات میں بھی ہے شاہ ولی اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ کی اور امام جزری نے بھی نقل کی ہے اب ملتظم کسے کہتے ہیں اسے دھیان سے سنیے مکہ مکرمہ میں کعبہ کے اندر ملتظم حضر اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے حجر اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے اسی وجہ سے غالباً اس کا نام ملتظم ہے کہ اس کے معنی چمٹنی کی جگہ کے ہیں ابو داود میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینے اور چہرہ کو دیوار سے چمٹا دیا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پھیلا دیا اور یہ کہا کہ میں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس جگہ کے متعلق جو حدیث دعا کے قبول ہونے کی نقل کی جاتی ہے یہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی الحمدللہ قبول ہوئی مجھے خود یاد ہے کہ انیس سو اٹھتر میں میں نے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ کا دن تھا اثر کی نماز کے بعد ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ ہم سب نے سات عمرہ کیا اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہی طواف کر رہا تھا جب طواف جب طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ سیدھے ملتظم پر گئے اور ہاتھ اپنے پھیلا کر خوب دعا کی دعوت کے کام کے لیے ساتھیوں کے لیے میں بھی پیچھے تھا اس وقت میں جو دعائیں کی الحمد للہ ساری دعائیں قبول ہوئی اس کے بعد بھی ملتظم پر آنا جانا ہوتا رہا لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے جانا مشکل ہو گیا اور جہان بھی بہت ہوتا ہے وہاں وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے جسے بھی توفیق مل جائے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کرنا عورتیں وہاں زیادہ نہ جائیں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اس لیے مردوں کے ساتھ ٹکراؤ کا بھی خطرہ رہتا ہے اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں دور کھڑی رہیں علما نے لکھا ہے کہ عورتیں اگر چمٹ نہیں سکتی وہاں تو دور کھڑی رہیں دور کھڑی رہ کر دعا مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے دعا مانگیں یہ بات اور دوسری بات ہے کہ دعائیں کیا کیا مانگنی ہیں یہ میں نے میری کتاب حج اور عمرے کی آسان مصنون دعائیں ہیں اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں جو بھی حج حج پر آ رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اگر یہ کتاب رکھیں تو اس میں کئی چیزیں میں نے لکھی ہیں چھبیس صورتوں کی شکل میں چھبیس کتابیں چھپی ہیں اس میں چھبیس صورتوں کا ترجمہ بھی کر دیا ہے میں نے اور حج عمرے کی آسان مصنون دعائیں بھی ہیں اور اسی میں مومن کا ہتھیار کتاب بھی ہے اسی میں اللہ کی پناہ بھی ہے اور چونکہ آدمی کو بیت اللہ جا کر کیا مانگے ذہن میں نہیں رہتا تو میں نے اردو میں بھی تین سو تیرہ دعائیں لکھ دی ہیں کہ آدمی کم سے کم اتنی دعائیں پڑھ لے تو سمجھ لو کہ ساری خیریں مل گئی یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں چھبیس صورتیں ترجمے کے ساتھ اور اس میں تینوں کتابیں ہیں حجبرے کے دعائیں وغیرہ جو ساری کے ساری ہیں اس میں اب کل میں انشاءاللہ اللہ مکہ مکرمہ میں کون سے کون سی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ دعا وہ جگہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ علماء نے لکھا ہے کہ کون سے کون سی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بس خلاصہ یہ کہ وہاں جا کر ایک دعا ضرور مانگنی ہے اپنے دل کی فریاد کہ اے اللہ میرے دل کی تمام کو دھو دے گندگیوں کو دھو دے اے اللہ میرے دل کی تمام گندگیوں کو دھو دے اور میرے دل کی دنیا بدل دے مجھے ایک نیا موڑ دے کر مجھے نئی زندگی بخش دے مجھے اکیلا بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ مجھے سہارا دے دے میں نے اپنی زندگی تج سے دور بھاگتے ہوئے گزار دی اب میں تیری طرف لوٹ کے آیا ہوں مجھے تیرے سوا کوئی دروازہ نہ ملا میں تیری طرف بھاری بن کر آیا ہوں تاکہ تو مجھے بچا لے یہ دعا ضرور مانگے تو مجھے اپنے فرما بردار بندہ اور غلام بنا لے میری تمام گندگیوں کو دور کر دے میرے دل کی میرے دل کی دنیا بدل دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما یہ دعا میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرمائے ہر حالات کو درست فرمائے اور بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئی حرم لے چل اے اللہ اس بھٹکے ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر اعمال والا بنا دے اور ہر فرد امت کو دعوت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین